السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے انسانوں کلو تم کھاؤ مما ان چیزوں میں سے جو فی عرضی زمین میں ہے حلالً حلال طیباً پاکیزہ حلال اصل میں حلہ کا مطلب ہوتا ہے گرا کھولنا جو چیز حلال کر دی جاتی ہے گویا ایک گرا کھول دی جاتی ہے اور پابندی ہٹا دی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں حلال چیزیں کھاؤ یعنی وہ چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں طیباً پاک بھی ہیں صاف ستھری ہیں گندی نہیں ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو نہ تم پیچھے چلو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کے خطوات جو ہے یہ اس فاصلے کو کہتے ہیں جو دو قدموں کے درمیان کا ہے مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں تم شیطان کی پیروی نہ کرو شیطانی اعمال یا شیطانی افعال کو نہ اپناؤ کیوں ان نہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین ظاہر ظاہری دشمن ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا کہ شیطان تمہیں برے برے کاموں کی طرف لے کے آتا ہے شیطان یہ کرتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں وہی چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ شیطان کی باتوں میں آ کے حرام چیزیں نہ کھاؤ اور اسی طرح ایسی چیزیں بھی نہ کھاؤ جو گندی ہوں پاک نہ ہوں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کی بات نہ مانو کیوں کیونکہ ان نما یا امور بسو بے شک وہ حکم کرتا ہے تمہیں بسوئی برائی کا سو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر عقل مند آدمی کو دکھ ہو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے ولفحشا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے وہ انتقولو اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر ماں جو لا تعلم تم نہیں جانتے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم برے کام کرو بے حیائی والے کام کرو اور تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں اللہ کے ذمے لگاؤ جو تمہارے پاس جس کے بارے میں علم ہی نہیں و ادا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبی تم پیروی کرو ماں اس کی جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا کالو تو کہتے ہیں بل بلکہ نتابی او ہم پیروی کریں گے ماں اس چیز کی جس پر الفینہ پایا ہم نے آبا انا اپنے باپ دادا کو آج کل بھی کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں یہ مشرقوں کی بات ہے مشرق ایسے کہا کرتے تھے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انبیاء نے آ کے دعوت توحید دی تو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے ذریعے دعوت توحید لوگوں تک پہنچائی لوگوں نے یہی جواب دیا ما الفین علیہ آبانا ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے اللہ فرماتے ہیں کیا کانا تھے آبا اہم ان کے باپ دادا لا آگرچہ نہیں عقل رکھتے تھے شیئن کچھ بھی ولا ولایادون اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے باپ دادا مشرق تھے تو پھر تو وہ عقل رکھتے ہی نہیں تھے نہ ہی وہ ہدایت پاتے تھے ان کی مثال تو ایسے ہے وہ مسالوں اور مثال اللہ ان لوگوں کی جنہوں نے کافر و کفر کیا کا مسالی مانند مثال اللہ اس شخص کی سی ہے جو ینوئی کو پکارتا ہے بیما اس کو کہ لا یسم نہیں وہ سنتا اللہ سوائے دعا ان دعا و ندان اور پکار کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی پہ چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو آدمی اپنے جو آدمی بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے باہر لے کے گیا ہے اپنے جانوروں کو باہر لے کے گیا ہے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو جانور اس کی آواز سنتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے یہ جانور نہیں جانتے صرف اور صرف جانور اس کی آواز اس کی پکار ہی سنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال ان کی طرح ہے جو صرف سن تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے سم من بہرے ہیں بک من گونگے ہیں ام اندھے ہیں فہم پسو لا یا نہیں عقل رکھتے اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یہ بہرے ہیں مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں تھے یہ سن نہیں تھے سکتے ان کی آنکھیں نہیں تھیں یہ دیکھ نہیں تھے سکتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن حق بات کو دیکھ نہیں سکتے کان ہیں لیکن حق بات سن نہیں سکتے اور اسی طرح سم من بہرے ہیں بک من گونگے ہیں زبان اللہ نے دی ہے لیکن قرآن و حدیث نہیں پڑھ سکتے فہم پس وہ لا یا نہیں اکر رکھتے اسی طرح کی حدیث اسی طرح کی آیت پہلے بھی آئی ہے سورت البقرہ پہلے سپارے میں کہ سم مم بکمن امین فہم لا جی اون یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سم من بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امین اندھے ہیں فم وہ لا یا نہیں اکر رکھتے صدق اللہ علیہ